ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے پہنچنے کی مگر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارے کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کریں اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پھپائے گا اور کشاد کی بھی جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ہجرت کا بیان محمد بن عبد الرحمن الاسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا اس میں میرا نام بھی تھا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا اکریمہ رحمہ اللہ سے ملا اور اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے اس میں شمولیت کرنے سے بہت سختی سے روکا اور کہا سنو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے میں نے سنا ہے کہ بعض مسلمان لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ان میں سے کوئی کسی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے یعنی موت کے وقت ان کا اپنی بے طاقتی کا ہیلا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اکریمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور تھے مکے میں ہی ان میں علی بن امیہ بن خلف اور ابو قیس ابن ولید ابن مغیرہ اور ابو منصور ابن حجاج اور حارث ابن زمعہ تھے ضحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی مکے میں رہ گئے پھر بدر کی لڑائی میں مشرقوں کے ساتھ آئے پھر بعض میدان جنگ میں بھی کام آئے مقصد یہ ہے کہ آیت کا حکم عام ہے ہر اس شخص کا جو ہجرت پر قادر ہو پھر بھی مشرقوں میں پڑا رہے اور دین پر مضبوط نہ رہے وہ اللہ کے نزدیک ظالم ہے اور اس آیت کی روح سے اور مسلمانوں کے اجماع سے وہ حرام کام کا مرتکب ہے اس آیت میں ہجرت کے چھوڑ دینے کو ظلم کہا گیا ہے ایسے لوگوں سے ان کے نزع یعنی عین موت کے عالم کے وقت فرشتے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں ٹھہرے رہے کیوں ہجرت نہ کی یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر کہیں نہیں جا سکتے تھے جس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین میں کشادگی نہ تھی سر نبی داود میں ہے جو شخص مشرقین میں ملا جلا رہے انہی کے ساتھ رہے سہے وہ بھی انہی جیسا ہے یہ روایت گو کے فاضل محقق کے نزدیک ضعیف ہے لیکن دیگر شواہد وغیرہ کی بنیاد پر صحیح ہے یہ ہے دوستی کا نتیجہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے پھر جن لوگوں کو ہجرت کے چھوڑ دینے پر ملامت نہ ہوگی ان کا ذکر فرماتے ہوئے کہ جو لوگ مشرقین کے ہاتھوں سے نہ چھوٹ سکیں اور کبھی چھوٹ بھی جائیں تو راستے کا علم انہیں نہیں ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے آسا کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وجوب اور یقین کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور بہت ہی معاف کر دینے والے ہیں ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو سلمہ ابن ہشام کو ولید ابن الولید کو اور تمام بے بس ناطاقت مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے رہائی دیجیے اے اللہ اپنا سخت عذاب قبیل مدر پر ڈال دیجیے اے اللہ ان پر ایسی قحط سالی نازل فرمائیے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اس حدیث کے شواہد صحیح میں بھی اس سند کے سوا اور سندوں سے بھی ہیں جیسے کہ پہلے گزرا صحیح بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اور میری والدہ ان ضعیف عورتوں اور بچوں میں سے تھے جن کا ذکر اس آیت میں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے اور مشرکوں سے الگ ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہراساں نہ ہو وہ جہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پناہ تیار کر دیں گے اور وہ بآرام وہاں اقامت کر سکے گا مراغم کے ایک معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے بھی ہیں مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے دکھ سے بچاؤ کی بہت سی صورتیں پالے گا امن کے بہت سے اسباب اسے مل جائیں گے دشمنوں کے شر سے بچ جائے گا اور وہ روزی بھی پائے گا گمراہی سے ہدایت اسے ملے گی اور فقیری تونگری سے بدل جائے گی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص بنیت ہجرت اپنے گھر سے نکلا پھر ہجرت گاہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اسے موت آ گئی اسے بھی ہجرت کا کامل ثواب مل گیا صحیح بخاری مسلم نیز ابو داود وغیرہ میں رسول اللہ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی بس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور رسول اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسے اصل ہجرت کا ثواب نہ ملے گا بلکہ اس کی ہجرت اسی طرف سمجھی جائے گی یہ حدیث عام ہے ہجرت وغیرہ تمام اعمال کو شامل ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں اس شخص کے بارے میں ہے جس نے ننانوے قتل کیے تھے پھر ایک عابد کو قتل کر کے سو پورے کیے پھر ایک عالم سے پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا تیری توبہ کے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تو اپنی بستی سے ہجرت کر کے فلاں شہر چلا جا جہاں اللہ کے عابد بندے رہتے ہیں چنانچہ ہجرت کر کے اس طرف چلا راستے میں ہی تھا جو موت آ گئی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہوا کہ کون ان دونوں میں سے اسے لے گا یہ تو کہہ رہے تھے